وہب بن جریر نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے بیان کیا انہوں نے یونس بن شہاب سے سنا اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ جتنی مکہ میں برکت عطا فرمائی ہے مدینے میں اس سے دگنی برکت کر جریر کے ساتھ اس روایت کے مطابق عثمان بن عمر نے یونس کے واسطے کے ساتھ کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پچاسی